حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نیند سے اٹھتے تو اپنے دہنے مبارک کو مسواک کے ذریعے سے صاف فرماتے سنن نسائی حدیث نمبر دو